قالوا دع لنا لنا ربك يبين ما لونها لونها قال يقول بقرة صفراء فاقع تسر الناظرين انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسا نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اس کا رنگ اتنا دید زیب ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے